تلسمی پنسل ایک وقت کی داستان ہے کہ وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام تھا کلاؤڈی اور کلاؤڈی میں ایک بہت ہی ہونہار مصبر رہتا تھا جس کا نام تھا البرٹ البرٹ اپنی پینٹنگ میں اتنا ماہر تھا کہ کئی مرتبہ لوگ اس کی پینٹنگ کو اصلی شہر سمجھ لیتے وہ اپنے شہر کے دولت مند لوگوں کے پورٹریٹ پینٹ کرتا اور اس کی مناسب کمائی ہو جاتی اور وہ جگہ جگہ اپنا کینوس اٹھا کر لے جاتا اور ایسی ہی کوئی جگہ ڈھونڈ لیتا جہاں وہ بیٹھ کر تصویر بناتا وہ ایک بہت ہی ہونہار مصور تھا وہ سورج ڈوبنے کی تصویریں بناتا اور پھلوں اور انسانوں کے پورٹریٹ بناتا اور اس کے بنانے پر وہ ہو بہو اصلی لگتی لیکن کلاؤڈ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا وہ ایک حد تک ہی ایک تعداد میں پینٹنگ بنا سکتا تھا کچھ وقت گزر جانے کے بعد اسے کام کی تلاش میں جد و جہد کرنی پڑتی وہ دریا جہاں اکثر ایلبرٹ سورج ڈوبنے کی تصویر بنانے جاتا وہاں ایک خوبصورت سا درخت تھا ایلبرٹ کو وہ درخت بہت پسند تھا اس نے کئی مرتبہ اپنے کینوس پر وہی درخت پینٹ کیا تھا پھر بھی وہ اسے کبھی اوبا نہیں وہ اس درخت سے ایسے گفتگو کرتا جیسے وہ انسان ہو او چلو بھی اے درخت ذرا اپنے پتے سر <laughs> کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم میری بات سنتے ہو ایلبرٹ کو اس کا علم نہیں تھا کہ درخت پر کوئی موجود تھا جو اسے سن سکتا تھا اور اسے اس کی تصویریں بہت پسند تھیں یہ تھے پکل یعنی ایک پری یہ درخت اس پکل کے لیے اس کا گھر تھا وہ بہت شرمیلی تھی اور اسے وہ گھنے ہرے پتے بہت پسند تھے جو اسے محفوظ رکھتے اور ٹھنڈک عطا کرتے میں یقیناً یہ تصور کروں گا کہ کاش تم مجھے سن سکو اور میری کوئی مدد کر سکو اب اس شہر میں کوئی کام باقی نہ رہا مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے پر میرا گھر تو یہاں ہی ہے میں یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا پر میرے خیال سے اب مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا مجھے بس صرف پینٹ کرنا ہی آتا ہے اور اگر یہاں میری پینٹنگز کے لیے کافی خریدار نہیں ہے تب میرے خیال سے مجھے کسی اور شہر میں جانا ہی پڑے گا کے جانے کے بعد پیکل بہت اداس نظر آئی میں نہیں چاہتی کہ وہ جائے مجھے اس کی پینٹنگ بہت پسند ہے وہ اتنا نیک اور ایماندار انسان ہے میں لوگوں کو اس کی پینٹنگ خریدنے کے لیے آمدہ کیسے کر سکتی ہوں رکو یہ اصلی مسئلہ نہیں ہے دراصل اصلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کما نہیں سکے گا میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو اس کی پینٹنگ خریدنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی پر میں وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کرنے میں اس کی مدد کر سکتی ہوں کچھ دیر سوچنے کے بعد پکل اپنے درخت کے کھول میں فورن گئی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی اس نے پوری رات کام کیا اور اگلے دن پکل اپنی تخلیق کے ساتھ تیار تھی یہ بہت ہی چمکیلی اور خوبصورتی سے تراشی ہوئی پینسل تھی یہ آلبرٹ کی مدد کرے گی درخت چمک رہی ہے ایسی خوبصورت پینسل تو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی پتا نہیں اس کا مالک کون ہے یقیناً مجھے اسے اٹھانا نہیں چاہیے تھا اصلی مالک اس کی تلاش کرنے کے لیے آئے گا اس دن البرٹ بنا درخت کی تصویر بنائے رخصت ہو گیا وہ بہت بے چین تھا کہ اس نے وہ پینسل وہاں کیوں چھوڑ دی پر وہ کسی ایسی شہ کو نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو شاید کسی اور کی ہو اگلے دن البرٹ اپنے درخت کے پاس معقول وقت سے کہیں پہلے چلا گیا دل ہی دل میں اسے یہ امید تھی کہ اسے وہاں پتھر پر وہ پینسل پڑی ملے گی اور وہ وہاں موجود تھی یہ ابھی بھی یہاں موجود ہے شاید اس کا کوئی مالک نہ ہو میں نے اس جنگل کے بارے میں کس سے سنے ہیں شاید وہ حقیقت ہو شاید ان میں کوئی تلسم ہو ایلبٹ نے پینسل اٹھائی اور اس کا معائنہ کیا اس نے پھر اپنا کاغذ نکالا اور بہت ہی خوبصورت تصویر بنانے لگا یہ پینسل تو کمال کی ہے میری ڈرائنگ کبھی اتنی خوبصورت نہیں دکھی او رکو یہ کیا ہو رہا ہے اس پتے میں جان آ رہی اور جلدی ہی وہاں ایک اصلی پتا کاغذ پر پڑا تھا کیسے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے البرٹ نے بہت ہی احتیاط سے وہ پتا اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا اسے آزمانے کے لیے اب وہ ایک سیب کی تصویر بنانے لگا جیسے ہی اس نے اس کی اسکیچنگ ختم کی تو اس میں جان آ گئی او نہیں ضرور یہ ایک تلسمی پینسل ہے میری جو بھی ضرورت ہو میں اس کی تصویر بنا سکتا ہوں البرٹ کو بے انتہا خوشی ہوئی وہ خوشی سے اچھل پڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا پکل نے البرٹ کو جاتے دیکھا اور اسے اپنی اس ہنر مند دوست کی مدد کرنے میں بہت مشرت ہوئی وہ جانتی تھی کہ اس نے صحیح کام کیا ہے اس نے البرٹ پر بھروسہ کیا کہ وہ اس پینسل کا استعمال دانش مندی سے کرے گا جب ایلبرٹ گھر پہنچا اس نے اپنا کینوس لگایا اور وہ بہت بےتاب ہو رہا تھا وہ ہر شہ بنانے کے لیے جس کی اسے ضرورت تھی سب سے پہلے اس نے بہت ہی لذیذ پکوانوں کی تشتریاں بنائی پر اپنی جلد بازی میں اس نے ایک آم کی صحیح تصویر بنانے کے بجائے ایک گولا بنا دیا پر کچھ نہیں ہوا اس نے اسے مٹا دیا اور پھر سے تصویر بنانے کی کوشش کی پر وہ اتنا بےتاب تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ایک انڈے کی شکل کا گولا بنا دیا اور پھر بھی اس کا کچھ نہیں ہوا آخر میں اس نے اپنی بے چینی کو قابو کیا اور البرٹ دوبارہ سکیچ بنانے لگا اس دفعہ اس نے صبر رکھا اور اس نے اپنے ہنر کا استعمال ایک آم کی تصویر بنانے کے لیے کیا فوراً ایک آم نمایاں ہوا تو یہ پینسل مجھے وہ ہر چیز دے گی جسے میں احتیاط سے کینوس پر مکمل شکل دے سکوں جس بات کا البرٹ کو علم نہیں تھا وہ یہ تھی کہ یہ پینسل صرف اس کے لیے اور اسی کے استعمال کے لیے بنی ہے شہر میں کوئی بھی اتنی باریکی سے مکمل تصویر نہیں بنا سکتا تھا جتنا البرٹ بنا سکتا تھا پکل کو یہ پتا تھا تو اس نے وہ پینسل کچھ اس طرح بنائی کہ کوئی بھی اسے البرٹ سے چرا نہ سکے اور اس کا ناجائز استعمال نہ کر سکے وہ یہ بھی چاہتی تھی جب البرٹ پینسل استعمال کریں تو وہ پرسکون رہے وہ جانتی تھی کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال میں اپنا سکون نہ گوائیں ایک مرتبہ جب البرٹ سمجھ گیا کہ پنسل کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اب کوئی شہ بھی اسے روک نہیں سکتی تھی اس نے وہ ہر شہ بنائی جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا لذیذ پکوان فصلیں لباس اور اپنے گھر کے لیے نایاب چیزیں اس نے اپنی پینٹ کا استعمال اپنے اسکیچز میں رنگ بھرنے کے لیے کیا اور ہر دن وہ تازے پھولوں کی تصویریں بناتا البرٹ بہت خوش تھا اور بہت ہی آرام دہ زندگی جی رہا تھا پر جلدی ہی یہ بہت زیادہ ہی آرام دہ ہو گئی خیر اب کیا میرے پاس تو سب کچھ ہے اب اس پینسل سے میں کیا کروں میں اپنے لوگوں کی مدد کیوں نہ کروں میں اس چیز کی تصویر بنا سکتا ہوں جو انہیں چاہیے جیسا کہ اس نے فیصلہ کیا البرٹ اپنے تمام جگری دوستوں کے گھر گیا اور انہیں ہر بات سمجھائی پہلے تو کسی نے بھی البرٹ پر یقین نہیں کیا چلو بھی لگتا ہے تمہارے پاس بہت وقت ہے ضائع کرنے کے لیے <laughs> یہ درست فرمایا کیا اب تم کس سے بھی سنانے لگے ہو یہ کوئی کہانی نہیں ہے رکو میں تمہیں دکھاؤں گا البرٹ جانتا تھا کہ اس کے دوست کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے ٹریکٹر کی ضرورت ہے پر پیسوں کی کمی کے چلتے وہ ٹریکٹر نہیں خرید سکا تھا البرٹ نے فوراً اپنا کاغذ نکالا اور بہت احتیاط سے ایک ٹریکٹر کی تصویر بنائی ٹھیک ہے تمام لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں کچھ ہی وقت میں ایک حقیقی ٹریکٹر اس کے سامنے کھڑا تھا سب لوگوں نے البرٹ کے لیے تالیاں بجائیں اس دن کے بعد البرٹ نے اپنے بہت سے لوگوں کی مدد کی اس نے اپنا یہ ہنر بنا کسی جھجک کے ہر ایک سے باٹا کلاؤڈی کے لوگ فراق دل اور محنتی تھے کسی نے کبھی اس چیز کی گزارش نہیں کی جس کی انہیں ضرورت نہیں تھی کئی دن گزر گئے اور شہر کی تفریح کے لیے کچھ سیلانی آئے ایک سیلانی جب گھوم رہا تھا تو اس نے غور کیا کی کلاؤڈی کی بابت کچھ تو عجیب ہے حالانکہ وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا لگتا تھا لوگ ایک بہتر زندگی بسر کر رہے تھے اس اس اس نے نے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا کیا آس پاس دریافت اور کلاؤڈی کے معصوم لوگوں نے اسے سب بتا دیا تلسمی پینسل کیا یہ حقیقت ہے مجھے جا کر اس پینٹر سے ملنا ہوگا یہ سیلانی بہت ہی لالچی قسم کا انسان تھا وہ درخت کے چھپ گیا اور جیسے ہی اس نے البرٹ کو دیکھا اس نے اس کو اگوا کر لیا تم کون ہو خاموش میری بات سنو اس کے لیے میرے پاس پورا دن نہیں ہے ٹھیک ہے جلدی کرو میرے لیے بیش قیمتی یاقوت پتھروں کی تصویر بناؤ اور انہیں اندر ڈالنے کے لیے ایک تھیلی ابھی البرٹ نے اپنی پینسل نکالی اور وہ تصویر بنانے لگا پر وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ بس پتھروں کی ہی تصویر بنا سکا یہ کیا ہے تم نے میرے ساتھ مزاق کیا ہٹو میں خود سے اسے بناؤں گا سب سے خوبصورت سونے کی چین وہ سیلانی مصور نہیں تھا دراصل وہ ڈرائنگ میں بہت پوری طرح ناکامیاب تھا جب اس نے سونے کے اس چین کی تصویر بنانے کی کوشش کی ایک لمبا اور چمکیلا سانپ نمایاں ہوا <laughs> بچاؤ اس دوران جب سیلانی سانپ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ایلبرٹ نے خود کو پرسکون کیا اور ایک بڑا سا پنجرا بنایا جیسے ہی پنجرا نمایاں ہوا سیلانی اندر چلا گیا اور ایلبرٹ نے دروازہ بند کر دیا سانپ کے چلے جانے کے بعد ایلبرٹ نے پولیس کو بلایا اور اس سیلانی کے خلاف شکایت کی اس نے سمجھایا کہ کیسے اسے اغوا کر لیا گیا اور اس سیلانی کے لالچ کو پورا کرنے کے لیے اسے تصویر بنانے کے لیے مجبور کیا گیا کلاؤڈی میں دوبارہ امن قائم ہوا سب کو اس پر ناز تھا کہ ایلبرٹ نے کتنی اچھی طرح سے ان حالاتوں کو سنبھالا تھا ایلبرٹ نے خود ایک بہت اہم سبق سیکھا تھا اسے یہ علم ہو گیا کہ اس کا کتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے اگر آپ کو بنا محنت کیے ہی چیزیں مل جائیں اس نے اس پینسل کو وہیں دبا دینے کا ارادہ کیا جس پتھر کے نیچے اسے وہ ملی تھی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تلسمی پینسل دبی ہوئی ہے البرٹ کے پسندیدہ درخت کے پاس ایک درخت جس پر ایک چھوٹی سی پری رہتی ہے